کہ جی ہوں تیرو ایمان لال دسو علاقے پورے ملک کیا دنیا وڈا بنتا سی کہ نہیں ہے اج مچھر جی مچھر نہیں بھائی کر کے اللہ کے فضل میں مسلی جانا نا میری اس کیسر کا آگ جواب دے چڑ میں تیرا مرید بننا بہت شور سنتے تو پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا خون نکلا یہ استاد سی ظہور اظہر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر استاد ہے عبد الرحمان بخاری کا بھی استاد ہے عبد الجبار شاکر کا بھی استاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے پلے خان پروفیسر استاد ہے وہ میرے ہاتھی ایک چڑھ گیا استاد پتا کتنے جناح باغ جناح باغ اندر قائد آلم لائبریری اتنے ریسرچ آفیسر ہوں عبد الرحمان بخاری میں اسے پڑھانا سا بلال گنج لاہور بلال گنج ڈاکٹر پچھلے پسند ایسولیشن میں اتوں جناب جی دھوتی بنی جتی دا تولا میرا ایک اور تے ایک تیر شیر میں واہ لایا جٹے تری دے جڑا میں پہنچ گیا کوئی سی یوم بدر یوم بدر رمضان دا مہینہ سی وہ ہوں جناب ظہور در بھی بولیا تو سارے ظہور در بولیا خیر اناس میئن فاس حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے لہذا سائنسدان جو ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں بہترین لوگ ہیں بٹھا گول ہوگی اچھا خسرا وہ ہے خسرا نہ داڑی نہ موچ زمانے کا لوچ وہ جڑا جاڑے والے نا ویک استاد کہہو جہ چنے ہاں جی ہوں ہو سارے ابدل جبار شاکر بھابی وہ بھی بولیا سارے بولے مینو نہ آخیا اگر صاحب عبد الرحمان بخاری کی کو میرے نال دعا سی ایک کسی حکیم کے حوالے اس میں آخیا حضرت صاحب تصا دعا کرو میں پھر دے اخیر پہ میں آخیا جی دعا میں کر سا لیکن تھوڑا جا میں بھی کچھ کہنا چاہنا وہ اللہ کے فضل لال میں اتنے بیٹھے بیٹھے نا چودہ گلا لکھ لیا وہ بولتے گئے میں لکھتا گیا وہ بولتے گئے میں آخیا اتنے بھی نپنا ہے اتنے بھی نپنا ہے اتنے بھی نپنا صاحب نپڑا کمرہ قدرت میری جان ہے میں دعا منگن تو پڑو صرف چودہ گلا پڑھ کے سنائی ضرور انج نکلیا اتوں جی گلیل تو کان ہے عبد جبار شاکر پنجاب یونیورسٹی کا فن خان پروفیسر بھابی غیر ہے قسم خدا دی کر کے آنا شیخ فضل الرحمان بابا میرے کو اوکے فلور مل چ ملازم ہے نال سی میرے مولانا نواز صاحب نقش بندی کشمیر والے جوان نال سن ابدل جبار شاکر میرے اگے گوڈے مدے کر کے بہ رہا حضرت صاحب اصان تے زندگی برباد کی کرسیاں تے بہ کے ترسان چٹائیاں تے بہ کے جو حاصل کیتا ہے ویسا حاصل نہیں کیتا ظہور اگر جانا پیا تو میں راہ کھلوتا تھا میں جانا میں اتنے تکریر آخیا تو انہوں بھی گل کر لگا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے تو ہو نو بن گئی اور میں آخیا ہوئے جڑا رسول اللہ دی حدیث پڑھی نا خیر اناس مجن ناس بہترین آدمی وہ لوگ وہ ہے بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے میں کیا ایک نفع ہوں دنیا بھی ایک ہوں اخروی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر اخروی نفع کی بات کی ہے اور اخروی نفع ہوں دین نال نبی پاک سرکار ادھر قرآن فرما لو کافران کے بارے جانوروں تو بدتر تو ادھر ہو سکتا ہے کہ نبی آخر یہ بہترین لوگ ہیں اور میں کیا سنو میں کیا جی سائنس ہے یہ تو انسان نو نہ دنیا دا فائدہ دین دیئے نہ آخرت دا دنیا چ بندے نو تباہ کر دیے آخرت بےمان کر کے ہر دو دکھ جاتی میں کہ اتنے ویختے صحیح نفع ہوا کہڑا کھڑائی بندے دا بجلی جو روشنی دین دی تو بندے کنے مار دی گی جی سفر چھتی کر دیے تو تم بھی کنیا نو یہ نہیں ویک اگر کھاد آئیے تو یہ نہیں ویکیا جی کہ کھاد بیماریاں لگ گئی ہیں کالا اس ہوا بلڈ پریشر اس ہوا شوگر اس اسی کنیا بماریاں کھا لگ گئی ہیں میں دیا گلا میں چودہ لکھ لی سن جنہ دے استاد ہوا ہو جان شگرد کھلاؤ لگے میں بولیا اللہ دے فضل اللہ تعالی دے فضل میں پورے ملک بنے لگ جانا سسری آنگوں سو پیا بلان آیا بلانچ کر کے درخواست میرے خلاف درخواست اتنی تھانے گئی پہ درخواست نہیں دیتی میں کدی نہیں اور دینا ہی نہیں کیوں مینو پتہ ہے جیڑا میں کام کر بنا ہے یہ درخواست تو اچا ہونا ہے میں دین کی کہڑی لوڑ ہے میں جدو بول پینا ہے وہ ایویں سمجھ میں کوئی ہزار کیس یہاں کر چڈے مل کے میں آنا کیسا ہوا تو باہر جیلو کدی نہ کدی تے آ جائے گا نا میرا تنیا کدی نہ آئے گا اللہ یہ نہیں باہر آن لگا ہمیشہ قوم دی نگاہ جھوٹا بن گیا